من من يوم يوم يدعوتهم إلى الدين رب شرح لي لي صدري ويسر أمري لساني يفقه قولي مظهر تجده عونا لك في النار مندش ہری سر شيء جليل بیالی گن بیالی گن بیالی گن ہے پر ادھیکا یا لمبا اس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سرکار ادا کی حفاظت فرمائے معامی نہ کرو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے میرا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مجھ سے پہلے جو بزرگ پڑ گئے میرے بال کا خطاب ہے میری جو نوکری ہے آپ کی جو سماعتیں ہیں کائنات کی مالکن سب کی حاضری کو جناب تو آپ حیدر کی درازی عمر کے لیے دعا ہے مالک دعا قبول فرمائے عزیز مطلب جناب عمران دستانی صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں اس پوری دھرتی کے عزداروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں بندے بنے اور ذکر نے عام ہی رکھے میرے اللہ پٹواری صاحب سے لے کے آخری ماتمی تک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا وسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں مالک دعائیں قبول فرمائے آخری اور بہترین دعا میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں گاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما ولی یہ مطلق حضرات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا جیو میں کس میں لگا مولا مستخر غازی اس طرح انہیں کوئی لمبی نوکری نہیں چار تو پانچ میں دیں گی تکی خان صاحب کے بعد بزرگاں ماں مزدور شاہ اور فرمایا میں صحیح ادا تو میں تے زندگی چا کھا کرے گی میں کوئی کسی کا پڑھ دے تے سچ مچ انہاں میں کرے نہیں آخیا تے اولاد رسول ان تے میں کبھی دا ہوں مجبوری بن گئی میں انہوں کو آخری جی، بسم اللہ پڑھو بھائی سب کا ہرشن بڑا متبر نہ ہو تاکہ دنیا کا مسائل دنیا کا تشریف فرما ہے میں ایک دور دی نوکری کرنی ہے آیا بھی میں دور ہوں با وضو کھڑا پینتی چالی منٹ میں تھوڑے گرن یہ احسان کرے سو بگار سمجھ آتی راسی بلے دے ہے سو مہینہ جماعتی کی سانی کا منسوب ہے میری اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہے ظہور میں باپ کے بعد اسی بھائی محسوس نہیں کرنا اس بندے نے میرا حق رکھ لیا ہے بھائی جو نہیں بولا ہے بلڈر سوائے اس کا ہوں میں شاہ تھا اللہ نہ کرے کہ سر نہیں بولو تو میں تو آ گئی میری حاضری تھی گئی اگر میں دکھی نہ وہ بندہ پڑھا لکھا ہوا جن چہرے تو میرے کو لگے بھائی پڑھا لکھا بندہ تو نہ بولے میرے کو ارمان لگتا ہے میں خیر مہینہ منسوب ہے اس شہزادی سے جو وجود میں باپ سے پہلے ہیں ظہور میں باپ کے بعد ہے باپ سے پہلے نہ ہوتی باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا اندر ہے ہے بالکل میرے میں سلام کریں جی باپ سے پہلے نہ ہوتی باپ کبھی بیٹی کو ماں نہ کہتا بیٹا آپ لوگ بولو میرے ساتھ آپ سے آپ سے گزارش کرو جو بچے جوان بیٹھے ہوئے ہو میری بات دائیں نہ کرو اچھا تو سمجھ جی میں ماں کے جی میں سانخ لیں گے اللہ نے کہے تھا ماں تھے اڑی اماں لکھنکھ والے یا جی اے اماں بولے اے اما میری بات سنو محمد نے ویسے کہہ دیا ہے سلام ہی ہے سر مصطفیٰ نے ویسے کہہ دیا نا محمد وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے اس محترم دے نارے تو بھائی رسم اللہ آشم پھر کیوں تناؤ دے رہے نوکر پہ جہے جہے میری سہن کے نوکر ہو تو میری سہن کی عزت واسطے ہی نے میں پڑھ کے کما پڑا کرتا ہوں میرا دل کو نہیں جملہ کر دے جملہ کھائی تو میں کچھ آخوں نہ میں کراچی آ گیا چس ہے میرے اندر پوری طرح پہ تو جملہ میں آتا تھا میرے کو نہیں پتا کون بولے کون نہ بولے جیسے اولاد کے ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے ویسے محمد کے ہونے کے لیے بطول کا سنن

لائق سے لائق بچہ اچھے سے اچھا بیٹا اپنی ماں کا بھی اتنا احترام نہیں کرتا جتنا محمد نے بیٹی کا بچا تو ہم لائٹ سے لائٹ بچہ اپنی ماں کا بھی اتنا احترام نہیں کرتا جتنا مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا احترام کیا بیٹا ماں کے ہاتھ چنتا ہے محمد بیٹی کے ہاتھ چنتا ساری ہے صحیح مہربانی کرے میرا بھی تیرا بہت شکریہ کیا بچے جی، زندگی ہو جائے بڑی مہربانی بانا بانا گوگرام بھائی واہ واہ واہی خود گراتا تھا میں کون سی زندگی ہو جب کوئی میں سمجھ آنا تھا گیا بیٹا ماں کے ہاتھ چومتا ہے محمد بیٹی کے ہاتھ چنتا تھا بیٹا ماں کی پریشانی چنتا ہے محمد بیٹی کی پریشانی سنتا تھا علامہ سر سید سے لے کے علامہ مودودی تک علامہ سے لے کے ڈاکٹر علامہ تک میں سنی کتابوں کے ڈھیر نہ لگا دوں ممبر سے باقی زندگی بچہ آنے نہ لینا دل نہ مانے تیرا اپنا مراد ہے میں کسی کے دل کا کچھ نہیں کر سکتا بیٹا ماں کو لے کے کھڑا ہوتا ہے محمد بیٹی کے بعد گھر کے وسطی سے آپ کو گھر کے کربلا پاک نہیں میں کو گھر جاؤں میں سوچی کے ذریعے ہاتھ رکھا گھر کو تیارا میں تیرا ہاتھ لے کے مجبور تھی گیا جملہ میں کو گاہ ہے میں کو نہیں بتاؤں کون رہے کون رہے میں آپ ہر ضرور ہے بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اگر کرسی پہ بیٹھے ہوتے بیٹی کو کرسی پہ بٹھاتے خوب زمین پہ سلام ہی سلام ہے میرا اللہ کرے ہاتھ اچھے رہا خود زمین میں بیٹھتے اللہ اکبر آزاد ہونے کے بعد کافی دیر بعد مسجد میں پہنچتے ایک دن پوچھ لیا کسی نے سرکار ہمیں آپ کی زیارت کا شوق ہے جب اذان ہو جاتی ہے یقین ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھانے آ رہے ہیں ہم میں سے کوئی مسجد کے دروازے پہ آ جاتا ہے کوئی گلی کی نکڑ پہ آ جاتا ہے بلکہ ڈاکٹر علامہ تحرال قادری صاحب نے یہاں تک لکھ دیا ہے اتنا پیار تھا محمد کے صحابہ کو رسول سے کہ جب رسول پہ پہلی نظر صحابہ کی پڑتی تھی جو صحابی بھی رسول کو دیکھ لیتا تھا وہ خوشی سے اچھلنا شروع کر دیتا تھا ڈاکٹر علامہ تحر القاضری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سیرت النبی میں لکھا ہے کہ جو صحابی بھی رسول کو دیکھ لیتا تھا وہ خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا تھا شوکت کہتا ہے عشق سرکار کو عبادت میں عشق سرکار کو ڈاکٹر طاہر القادی صاحب کی بنا میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں میں کہہ رہا ہوں عشق سرکار کو عبادت میں بندگی کا کمال کہتے ہیں اور تم جسے کودنا سمجھتے ہو اس کمال کو دھمال کہتے ہیں آپ گھر سے آ جاتے مسجد نہیں پہنچتے راستے میں کہاں جاتے مزہ میری سہن ہار رہی ہے میری سہن نہ رہی ہے میری سہن سن نہیں پہن میری سہن لے نہیں پہن کل ہی ہو گیا بھائی میں جھنگی کھڑا پڑتا ہوں اسلام آباد جنگی کر ہنگا میں پردہ کھڑا ہوں پنڈی کم از کم ہی بندہ مجمائی تو شاید ہی کو بندہ ہوئے نہ بولا سمجھ آئے محمد نے کہا تم پریشان نہ ہوا کرو میں آ جاتا ہوں جب میں گھر سے نکلتا ہوں نا تو مسجد میں آنے سے پہلے بیٹی کے دروازے پہ رک جاتا ہوں میرا دل ہوتا ہے اللہ کے سلام سے پہلے بطول کو سلام اللہ چلے ٹھیک ہے یہ بیاس بات گئی ہم مجھے اکیلا رکھیے میں بھائی کو نہیں جانتا مجھے ہم جانا کیے مجھے ان کے نام کا نہیں پتا اس میں آپ شاید مبشر صاحب نے کہا ہے کہ یہ سیال بکھر کی کربلائی ادب کا کعبہ ہے یہاں آپ کھڑے ہوئے نا یہ ادب کا کعبہ ہے چلیے جی، اگر یہ تعریف آپ نے کر دی ہے تو پھر چار پانچ مشکل اس سے پڑتے پھر آپ ان کعبے والوں سے کہو کہ شوقت آپ کو اس کی قیمت دیں دوستوں کا نظام ہے جنا دوست ایک میرے کو ملیں نا ایک میرے کو تحفہ دے دیں اپنی اوقات کے مطابق ہدبے کو گفٹ پیش کریں گے میں پیارا ولی یا مطلق ہے ذات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا میں میرا مسئلہ آدھا دار خرچہ پوچھنا حسین ڈھیر اس طرح بھی شالا ہاتھ چارا بھی میں پیارا ولی یا کہ حضرات اس کی میں چوتھے مصرے پہ طے کروں گا مجھے کیا پڑھنا اور کیا نہیں پڑھنا ولی یہ مطلق حضرات اس کی ولی کو اس نے ولی دیا ہے یہ سب سلے ہیں محبتوں کے جلی کو نور جلی دیا ہے نبی نے میراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو خدا نے مجھ کو بطول دی ہے خدا کو میں نے ابھی یعنی محسوس نہ کری جیو

چوم رہے تھے پیار سے سرور اللہ اکبر شاباش میرا مسئلہ یہ مولا ہی جی سفر راجا عمران قبر کی رات نہیں بیٹا راضی ہوں میں اللہ پھر اس طرح دیوی نسلوں کی خیر ہوگی دیوں نے پردے ہوں گی حسین زندگی دیوی بالکل میرا راضی تھی گیا فرش پہ اتری سیدہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے دی آواز خدا نے امنا آ تو

جاؤ عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ اور نبی کی بیٹیاں گھر جا رہے تو بسم اللہ مباہلا میں کسان میں کہیں تو نبی کی بیٹیاں گھر چار ہے تو بسم اللہ نبی کی بیٹیاں گھر جا رہے ہیں تو بسم اللہ مباہلا میں کسا میں شاباش شاباش یہ میری زندگی جا فیری گال ہے ہاں، محبوب میری کمزوری میرا بندہ میرے نال ٹور پو گیا میں بہو لائک کرے گا اے بسم اللہ کی قسم پیر ماشاء اللہ جی معافی نہ ملے جی میں کون مارا تیری بسم اللہ تو میرا دل جی کے چار میں سے بے پڑی ہو جاؤ میں شر کوئی اس گھر کا ہم پلا نہیں بنتا سرے محسر کو سرے کوئی اس گھر کا سر میشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا سرے میشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر بلّا شیر ہاں، ہاں، ہاں۔ سن سر جاؤ کافی کی قیمت کوئی اس گھر کا ہم بلہ نہیں بنتا جی شام لفظ کو نہیں میں نے اپنے حصے کی گولی میں اپنے سینے کو ڈر لگے اکا نہ سنے میں گھر کا ہم بلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر بلہ نہیں بنتا چاہو زمانے والوں سے کوئی شوقت کہہ رہے تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو رضی اللہ نے جی، ہزارہ سال چار ادا دار ہے اور سنو سلام دیا شیر راضی رہا زندگی باقی ملاقات ہے باقی یار شاہبان یار شاہبان کی زمیندار میں دا بشرط زندگی گیارہ بجے رات کو جشن بادشاہ دا سلام کر دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی بس میں سچی اونچی باوجود بنا میں بچے کو کی میں یار کہ نہیں سی مہربانی کرو وہ کہیں اسلام آباد میرے کو کہ میرے سے بچے جاب کرنے اسلام آباد میں کو آپ کے سنگائے بدنی دے سی سن اسلام آباد جی سکس ٹو پڑھیا ہوئے میں کہ یار ماحول بھی ہے کہ نہیں تو تو کو جی سکس ٹو والی لال مل سی میں ملی تھا میں بابا میں سارا کو گلا تو اس میں دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی دل ہی سارے بندگی میں بند ہونا چاہیے مرتزہ کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے آدمی اندر سے غیرت مند رہتا مرتدہ کو ماننا مشکل نہیں خیال ہے ہاتھی میں رہنا قرآن دقت میں ہم ساری میں رہا چنگا لگے نا میں دوبارہ بے ساختہ کا چاہوں مرتدہ کو ماننا مشکل نہیں ایک ساتھ آدمی اندر سے گیا علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں درویش بن جانا درویش میں تیرے کو چار چار گھنٹے بیٹھ کے پڑھتا رہی نا محسوس نہ کرے یہ ڈیٹ پھنسی ہوئی آپ رکھی میں تو گویریا گھر میں ٹائم بڑا تھوڑا چلو مارا والے تیرا دار علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں اور یہ انتہا علی ہے کہ انتہا بھی نہیں مہربانی بزرگوں علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں انتہا بھی نہیں بائی پاس میں سی نہیں مطلب ایویں پہ نکلتا محمد میں بندے مجھے مجھے شیر سمجھ والے ناگرکوں میں کہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں تمام مشکلیں حل ہو گئی ہیں لمحوں میں ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہا تمام مشکلیں حل ہو ہیں لمحوں میں ابھی میں سوچ رہا تھا علی کہاں بھی نہیں تیرا لباس شریعت

ٹھیک ہے نا کئی شاید کی قیمت نے انہوں اور سین والا سلا تو سواد والا سلا میں کٹھا کروں آپ سمجھ رہے میں پیادا تیرا لباس سے شریعت ولا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی سیکھا میری ذمہ داری نہیں ہے میرا کام ہے اردو پڑھنا سننا سمجھنا تیرا پڑھنا میرے سامنے مل مول بات میرا جی بیٹا اللہ کرے او آخری ہاتھی سلامت تیرا سے شریعت ملا کے دھاگے سے اگر سلا بھی نہیں ہے شیر کہتے ہو آپ نے میں ایک شیر سنایا آپ مجھ سے اس کی راہ دینی جانتے رہوں گی تو میں کافی آپ کو دو بار ایک استعمال کر رہا ہوں یہ سارا پنڈال چپ کر رہے ہیں آپ اکیلے بولو میں سمجھوں گا آپ کو شیر کا اندازہ ہے شیر ہوتا کیسے اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں اندھیرے قبر میں یہ سوچنا کہ اجر رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی کیا جائے رسول وہاں دیا بھی نہیں ہے یہاں دیا بھی نہیں جی دھرتی پہ میں کھڑا ہوں اگر میں صرف ہی دھرتی نے شوارا دے نہ چاہوں شروع کر دیا ہاں۔ مولا تو سلطان ادا کی دن شاعری دنیا کے بادشاہ لوگ ہی دھرتی پہ آدھے یہ بندے میرے سردار ہیں تمہارے کول کلب دے تمیل جی کوئی تمیل کا مانا آدھے میں کہیں نہیں دسا میں تمیل کا کیا مانا ہے بےکل لفظ طویل طویل من آ گئے طویل کی صفت موصول پڑھنا پیا پہنا سمجھ آ گئی تو وہ نہیں سمجھ آ گئی کہیں رات سے میرا اگر سلا بھی نہیں ہے تو پھر سلا بھی نہیں یہاں دیا بھی نہیں ہے وہاں دیا بھی نہیں جاری گمن کے سجائے کہہ رہے بغیر اس کے علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر جیا بھی نہیں سر نسل جیون تھوڑے بچڑے جیون بغیر عشق علی تو نے اس زمانے میں طویل عمر گزاری مگر بیماریاں دو ہیں علاج بھی دو ہیں ایک ہے جسمانی بیماری ایک ہے روحانی بیماری جسمانی بیماری ہے سر خراب ہونا روحانی بیماری ہے دماغ خراب ہونا جسمانی بیماری ہے وسل میں گڑبڑ ہونا روحانی بیماری ہے نسل میں سلام علیکم چالو دار ہاتھی میں لگا کہ سونا لگے کہ جملہ کے بول جسمانی بیماری ہے وسل میں گڑبڑ ہونا روحانی بیماری ہے نسل میں گڑبڑ ہونا جسمانی بیماری ہے بندہ بات بات پہ ولی کو چونکے روحانی بیماری ہے بندہ بات بات پہ علی کو بھونکے جڑے اپڑ گئے ہو تو مہربانی کرو لیکن کو ضروری لگے ہوئے انداز نہ مل سی جگہ دی بندہ بات بات پہ علی کو بھونکے جسمانی بیماری ہے جریدہ خراب ہونا روحانی بیماری ہے عقیدہ عقیدہ خراب ہونا جیسے بیماریاں دو ہیں ویسے علاج بھی دو ہیں ایک ہے جسمانی علاج ایک ہے روحانی علاج بیٹا جسمانی معالج ہے ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھ یہ مختلف حصے ہیں پھر ہومیو ہی میں چار پانچ حصے آ گئے ہیں یہ لیکن ساری میڈیکل سائنس ہے یہ ہے جسمانی طبیب روحانی طبیب سب سے پہلے ہے اولاد بدول شادی میں میری پوری میں نے پنڈال گھلونے میرا تر لے میرا جملہ نہ بھولے سید سیدے پہ بحث نہیں کرنی ماننا ہے ڈسکس نہیں کرنا اولا لاتے بچوں کو وہ جانے ان کا کام کرنا آپ نے جس اسی میں کھیر والی تھے مارا نہ روٹی وجہ کھانے پانی مزے پینے یہ انہوں کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے تے انہوں کو من لے چاہے سید کو من لے سردار کو من لے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی طبیعت نہیں بنے گی تو میں چھوکر کا ایک جملہ آتا بھائی تو معافی بندے کو اپنی لکھی عادت نہیں بنے گا جی کو ادب چھوڑنے کی عادت جاؤ بڑا بے وقوف ہے وہ بندہ جس کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو اور وہ منرل واٹر ڈھونڈ رہا ہو پانی میلا بھی ہو تو آگ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے پانی گدرا بھی ہو پانی میلا بھی ہو تو آگ بجھا دیتا ہے پہلا روحانی طبیب ہے اولاد بطول دوسری طبیبہ ہے ماں شادہ چنگی ہوئے ہاں دوسری طبیبہ ہے ماں تیسرا طبیب ہے حسین کا ماتمی

پینتیس سال کے مطالعے تو بعد ایران پہ کہنا عجیب مرض ہے بوکس علی ولی جس میں کوئی دوا بھی نہیں ہے کوئی شفا کچھ نہیں انہیں بولے اپنے ہاتھوں سے ہائے لڑی ہے بغض علی یعنی ولی جس میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی شفا بھی نہیں علی ولی کے ادو اور کیا سزا ہو تجھے علی ولی کے ادو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے بغل جی دیکھو نہیں سمجھے گا علی ولی کے ابو اور کیا سزا ہو تجھے نماز پڑھ بھی رہا ہے مگر سزا بھی نہیں اور پتا چلے گا یہ میں شرم مولوی جی کو عمل ہزار کیے اور کچھ کیے جنازہ رات کو جاؤں رات وہ چیلنج ہونی وسطی رہنا میں تو سارا دار ہوں پر میری ملاقات ہے بہت دفعہ جی میں وجہ دس تھی نا اج کچھ یا میرے کو مار سکے سن یا پتہ نہیں کیا بن گئے سی وجہ دسا بھائی بخر مائنس پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی ہے پہلی بار زندگی تکلیف دوں گا جڑے سید آدھے ایک بار ہاتھ چلا جتنے جتنا سید آدھا بیٹھے واسطے میں ہی سہن دے درد مرشد اولاد بطور اجازت ہے بھائی کیا نام ہے مجھے کو سہنے کا دادا آ رہا ہے ماتمی ہے وہ آخیا کیا وجہ کیوں آ کے سمجھا جنا جا کو جاؤں میرے کو ممبر دی عزت کی قسم ہے میں یہ کہوں جو ہماری ساری تو آج یار ماری ہے پتہ نہیں کچھ چالی پنتالی مجلس بڑی اسی سینڈ تے میں جملہ نہیں آخیا یہ محب حسین ہوں جملہ بلا کے نہ پوچھے میں کہیں نہیں آتا ورنہ میں دس کو حسن دی میت تے پتہ لگے بھی بطول کیوں آ آندھی میرا جلا جا رہا خیال آؤں گی معاشی آئی نہ بجائے اپنی مارے ہائے نہیں کی وہاں وہاں کو بھی بھی چھوڑ دوں پیرو آداب سے کمائی جس اللہ ہو میں پڑھنے میں ساری گلا بھلا کے سمجھ کے ولاس مچے جا کے من کے نہ آیا کی میت پتہ لگے کہ بطور کیوں وسیعت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو جی مسلمان میت حسین برداشت کر کے یاد ہاں؟ میری میت رات پوچھا بنائی یا نہیں میری میت رات پچا یا علی میری قبر آپ نے یا علی میرے کو کبر چپ رہے کی آ گئی میرا جناب کھلی چار پائی تے نہ جاوے تابوت بنا لے پہلا تابوت بنی بتول امیر جو سمجھ نہیں آئی بات ہے ماتا میری کی چار یا یعنی میرا کھلا جنازہ نہ جاوے یا یعنی میرا تابوت بنا ہوئے یعنی فرمائی کھلا جنازہ کیوں نہ ہوئے بطول تابوت تو ہوں نہیں یار بجا کے سنا یا میرا تابوت بنا ہوئے پی میئت ہوئی ڈو کرا سلامی ماتم کو کیا ماحول ہے جی, جی بیٹا اللہ میرے پوتر کا کیا حال سی اگلے میت لوگ میتھ کا پتا لگ رہا ہے معبود بناوے یا علی مشر نہیں میری اولاد کو میرا سلام دے یا علی مشر نہیں سید آدیا کو میرا سلام دے یا علی میری یہ وسیعت نسل در نسل منتقل کرائے اگر کدیں فتح مل وجے غازی دیا پترا کو حصہ دیوائے آئے آئے آئے پتہ نہیں کتنا پیارا ہے سب پاس نال اگر یا علی اگر کدیں فتح مل وجے یا علی پاس دی اولاد کو موقع ہی مل جائے آخری جملہ عباس نے پترا کو گاندھی دی اولاد کو فتح کی چو حصہ نہیں امر ایک غریب تو غریب گھر دی عورت کی مرضی کوئی ہوئے تو نصیحت کہہ دیے میرے پے کیا کوئی طلاق کرائے میرے سامنے کوئی طلاق کرائے جہاں روسے میں انہوں کو گسا لائے جہاں دور رہتے انہوں کو کوئی طلاق کرائے جہاں وطن تو پڑے رہتے انہوں کو فون کرائے مت چھوڑے وہ قطر نہ دے کوئی نہ دے دبئی نہ دے وہ کوئی آ سکے آج یہ بچہ میں موئی کا مورے بھاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پن پر پیا مر پیا کلمہ نصیب نہ ہوے جے یہ اکھڑا لپڑے ہوے اونی وصیت کی جس نہیں کو 18 اونچیاں ایک وصیت ہلکی نہیں اپ اسی عالی محسوس نہ کرے کان میرے منہ دے نیڑے گھدا علی کان نیڑے گھدا پھر ہاتھ رکھ کے اسی عالی جنہ میں کو مارے میرے جنازے پہ یعنی جنا میرے کو مارا نا یعنی کو میرے جناب یاری جی کو مارے گا سر یا جی میرے کو مارے گا میرے جناب سے رام لڑے لے یعنی چلی کے سمے میں پریشر نہیں پوترا تم منہ لگے گا یا نہیں میں گوڑے تماچے لگے میں حسن سے منہ لگے نہیں گا میں حسین تم